وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما اور کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے اللہ یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام یا لانڈی کو آزاد کر دے اور اس کے گھر والوں کو دیت دے اللہ یہ کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں پس اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا فرد ہو اور مسلمان ہو تو ایک مسلمان غلام یا لانڈی کو آزاد کر دے اور اگر کسی ایسی قوم کا فرد ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کو دیت دے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کرے جسے غلام یا لونڈی میسر نہ ہو وہ اللہ سے معافی کے لیے دو ماہ تک مسلسل روزے رکھے اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے منافقین کے ساتھ قتال کا حکم بیان کرنے کے بعد صادق الایمان مومن کے قتل کا حکم بیان کرنا مناسب معلوم ہوا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ مسلمان کے لیے کسی طرح بھی مناسب اور جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے ہاں اگر غلطی سے بغیر قصد کے ایسا ہو جائے تو دوسری بات ہے جیسے کوئی کسی کافر پر گولی چلائے اور غلطی سے کسی مسلمان کو لگ جائے یا کسی پر کافر سمجھ کر گولی چلائے اور وہ مسلمان نکل آئے ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن المنظر وغیرہ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ یہ آیت عیاش بن ابی ربیہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حارث بن یزید کو کافر سمجھ کر مدینہ میں قتل کر دیا تھا حارث اور ابو جہل مکہ میں عیاش کو سزا دیتے رہے تھے بعد میں حارث مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے عیاش نے ان کو مدینہ میں دیکھا تو سمجھا کہ ابھی کافر ہی ہیں چنانچہ اپنی تلوار سے انہیں قتل کر دیا جب انہیں ان کے اسلام کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں قتل خطا کا حکم بیان ہوا اگر کوئی شخص غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے اور مقتول کے ورثہ دیت معاف کر دیتے ہیں تو دیت ساقط ہو جائے گی لیکن اللہ کا حق یعنی ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا واجب ہوگا تاکہ اس کے ہر عضو کے بدلے قاتل کا ہر عضو جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے اگر مقتول کے ورثہ معاف نہیں کرتے تو دیت دینا واجب ہوگا جس کی مقدار امر بن حزم اور جابر سے مروی صحیح احادیث کے مطابق سو اونٹ دو سو گائیں دو ہزار بکریاں ہزار دینار یا بارہ ہزار درہم ہے جسے قاتل کے آبائی رشتہ دار ادا کریں گے اور اگر مقتول ایسی کافر قوم کا فرد ہو جو مسلمانوں کے دشمن ہوں البتہ وہ مسلمان تھا جس کے اسلام کا پتہ نہ چل سکا تھا تو ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہوگا اور دیت ساقت ہو جائے گی اس لیے کہ اس کی قوم کے لوگ کافر اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اس لیے اس کے اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان وراثت ثابت نہیں ہوگی اور اگر مقتول ایسی کافر قوم کا فرد ہے جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے تو مقتول کے ورثہ کو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی بھی آزاد کرنا ہوگا اور اگر غلام یا لونڈی دستیاب نہیں ہوتی جسے آزاد کیا جا سکے تو بطور توبہ مسلسل دو ماہ تک روزے رکھنے ہوں گے